تشکیل نہیں ہے ذہن سازی کا نام تشکیل ہے لوگ سو رہے ہوتے ہیں بولیں بھائی بولیں بھائی بولیں بھائی اللہ تو بندوبست کرو ہادی ہی میں صرف حاضی بتا رہا ہوں کہ ہادی کا مطلب کیا ہے تبلیغ پیغام محبت ہے تبلیغ پیغام توازو ہے تبلیغ پیغام الفت ہے تبلیغ سہ جانے کا نام ہے ٹوٹ جانے کا نام ہے گٹ گٹ کے مرنے کا نام ہے سر جھکانے کا نام ہے ملک الفت کے بول کا نام ہے یہ الفت کا بول ہے یہ محبت کا بول ہے یہ حکم کا بول نہیں یہ ڈانٹ کا بول نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو یہ تبلیغ کا یہ تبلیغ کا بول نہیں ہے یہ تو اللہ ایسا نہیں کہتا ہے وہ کتنے خوبصورت انداز میں بات کو لاتا ہے پھر حکم دیتا ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو چار دن مشرے میں بیٹھا چار دن امیر بن گیا یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیوں کر دیا وہ کیوں کر دیا یہ کیا ہے دہی ہے اب اس کا سبیل کو جوڑو سبیلی سبیلی میرا راستہ میرا راستہ سبیل راستے کو کہتے ہیں لیکن سبیل کی اصل سبل ہے اور سبل بارش کو کہتے ہیں سبل بارش کو کہتے ہیں تو سبیلی تبلیغ کے کام کو سبیل سے تشبیح دی اور سبیل کی اصل سبل ہے اور سبل بارش کو کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے میرا اللہ اشارہ کر رہا ہے میرا اللہ اشارہ کر رہا ہے جیسے بارش مردہ زمین زندہ کرتی ہے یہ دعوت مردہ دلوں کو زندہ کرتی ہے جیسے بارش زمین کو دھو دیتی ہے یہ دعوت گندے دلوں کو دھو دیتی ہے کھوٹ دھو دیتی ہے جیسے بارش بہار لے آتی ہے یہ دعوت سینے کے اندر ایمان کی بہار لے کر آتی ہے جیسے بارش مردہ چیز کو زندہ کر دیتی ہے دعوت مردہ دین کے زندہ ہونے کا سبب ہے جیسے بارش کوسو کوزا کے رنگ لاتی ہے اور جہان کو خوبصورت بناتی ہے ایسے ہی دعوت دین کے اندر حسن اور جمال پیدا کرتی ہے اور کوسو کوزا کے رنگ لاتی ہے جیسے بارش زندگی کا سامان ہے ایسے ہی دعوت یہ دین کی زندگی کا سامان ہے جیسے بارش زمین کی پھٹن کو ملا دیتی ہے شگاف پر کر دیتی ہے پھٹی ہوئی زمین جڑ جاتی ہے ایسے ہی دعوت پھٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتی ہے تبلیغ بھی ہو اور دل بھی ٹوٹے ہوئے ہوں تو ایک بات غلط ہو رہی ہے یہ دل کیوں ٹوٹے کام تو دعوت کا ہو رہا ہے کہیں دعوت کا کام غلط ہو رہا ہے ورنہ پانی آتا ہے پھٹن کو جوڑتا ہے شگا پر کرتا ہے زمین کو ایک بناتا ہے ہو تبلیغ میں اور کلے تبلیغ میں اور دل اس سے کٹا اس سے پھٹا اس سے ٹوٹا اس کی ٹانگ کھینچی اس کی شکایت لگائی اس کو نیچے گرایا یہ سب پھر تبلیغ نہیں ہے یہ نفاق کی نشانیاں ہیں یہ نفاق کی نشانیاں ہیں جیسے بارش جیسے بارش پھولوں میں رنگ بھر دیتی ہے پتیوں میں مہک بھر دیتی ہے ایسے ہی دعوت یہ زندگی میں رنگ بھر دیتی ہے ایمان میں خوشبو بھر دیتی ہے زندگی میں رونق بھر دیتی ہے سبیل اب اس کو پھیلاتے جاؤ جتنا مرضی پھیلاتے جاؤ پانی کے ساتھ تشبیح دیتے ہوئے کل ہی سبیلی میں نے حاضی الگ بتایا سبیلی الگ بتایا اب میں اس کو جوڑ کے بتاتا ہوں قل هذه ادعو اللہ علی بصیرہ کہہ دے گجرا والے کے لوگوں کو یہ ہے میرا راستہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ ٹھیک ہے میں اس کو ایک اور طرح ایک اور لہجے میں پڑھتا ہوں قل هذه سبیلی قل هذه سبیلی شاید یہ لہجہ میرا واضح نہ ہو سکے ایک اور مثال دیتا ہوں جو آدمی نئی گاڑی میں ہوتا ہے کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے یہ بڑا گھر بناتا ہے کہتا ہے یہ ہمارا گھر ہے سمجھو جو سائیکل پہ ہوتا ہے وہ کہہ سکتا ہے اے میرا سائیکل ہے کہہ سکتا ہے وہ کہے گا جی آپ ہی ہے غریب باندھی سواری ٹھیک ہے نا جس کے پاس کوئی بڑی چیز ہوتی ہے وہ اس کا فخر کرتا ہے یہ میرا گھر ہے میں ایم پی اے ہوں میں ایم ایل اے ہوں آپ نے پہچانا نہیں میں وزیر ہوں آپ کو پتہ نہیں ہے میں سینیٹر ہوں میں سینیٹر ہوں لہجہ اپنے آپ اٹھ جاتا ہے یہ تبعی چیز ہے اگر اس میں تکبر نہ ہو تو یہ کوئی بری چیز اپنے آپ آدمی کے لہجے میں اٹھان آ جاتی ہے اجب نہ ہو تکبر نہ ہو تو اس حد تک معاف ہے کہ آدمی کا لہجہ بھر جائے اور پر ہو جائے اس حد تک معاف ہے آ آ جائے جائے تکبر پھر پکڑ ہے پھر گرفت ہے انسانی کمزوری ہے کہتا جی آپ دیکھو تو صحیح نمی کے آندھی جس کے پاس پرانا سائیکل ہو وہ کیسے کہے گا میرا سائیکل ہے دو مرلے کے مکان میں رہنے والا کیسے کہے گا آئے میرا گھر ہے نہیں کہہ سکتا ٹھیک ہے نا اب اس لہجے کو محسوس کرو ہی سبیلی ہی سبیلی میرے نبی میرے محبوب یہ عرب فخر کرتے ہیں نصب پر حسب پر فصاحت پر لسانیت پر بلاغت پر شجاعت پر شاہ سواری پر تیر اندازی پر نیزہ بازی پر تلوار اندازی پر ان کے فخر کے مختلف انداز ہیں اتوار ہیں تو بھی فخر کر تو بھی فخر کر تو بھی فخر کر تو بھی کہ یہ ہے میرا راستہ یہ ہے میرا راستہ تم کون ہو جی میں سپاہی ہوں اپنے آپ ہی اس کے لہجے میں توازو آ جاتے جی میں سپاہی ہوں آپ کون ہیں میں ایس ایس پی ہوں <laughs> یہ اپنے آپ آدمی کے اندر ایک اٹھان آتی نشان آتی یہ کبھی چیز ہے میں نے بتایا صرف اس حد تک منع نہیں جب تک رجب اور تکبر نہ شامل ہو جائے پھر یہ حرام ہے تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تو اور تیری امت مل کر سینہ پھولاؤ گردن اونچی کرو اور تن کے کہو ہر ہی سبیلی یہ ہے میرا راستہ کیا اللہ میں تبلیغ کرتا ہوں پنکھے نہیں بناتا کولر نہیں بناتا گیزر نہیں بناتا میں تبلیغ کرتا ہوں میں دعوت کا کام کرتا ہوں میں یہ بیت الخلا کے وہ کموڈ نہیں بناتا اور میں یہ پہلے نہیں بنا تھا میں دعوت اللہ کا کام کرتا ہوں میں ٹوٹیاں نہیں بنا تھا میں کپڑا نہیں بیچتا میں کپاس نہیں ہوگا تھا میں دھان نہیں ہوگا تھا میں گندم نہیں ہوگا تھا میں کنو مالٹا سنگترا نہیں لگا تھا میں کیا کرتا ہوں میں دعوت دیتا ہوں میں دعوت دیتا ہوں اس سمت کو یہ کام ملا ہے چونکہ یہ سارے لہجے میں بڑا اوپر جا رہا تھا کام اوپر جا رہا تھا اوپر جا رہا تھا تو اگلا اللہ اللہ نیچے لایا نیچے لایا وہ وہ وہ سبحان سبحان سبحان اللہ اللہ کس کو اللہ نے سب کہلوایا ہے کس کو کہلوایا ہے جس پر ہر شے کی انتہا ہو گئی کہ سبحان اللہ کیا مطلب ہے سبحان اللہ کا کہ میرے محبوب یا اللہ تیری طرف بلانا یہ کوئی آسان نہیں ہے میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا تو بے عیب ہے تیری تیری دعوت دینا تعریف کرنا میرے بس کا نہیں ہے ایک حدیث جوڑو یا اللہ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا اللہ انی لا ان انت نفسک اے میرے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا جیسے تو اپنی ذات و صفات میں ہے میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا یہ کیا سمجھایا ہے کہ کام دعوت عظیم ہے کہیں تو اپنے آپ کو عظیم نہ سمجھے نیچے جھک نیچے جھک اپنی نفی کرو اپنی نفی کرو اپنی نفی کرو اپنی نفی کروائی ہے کہیں بڑائی کا بول نہ آ جائے ہم تبلیغ والے ہیں ہم کام والے ہیں یہ بڑائی کا بول نہ بن جائے خبر دینا بڑائی کے بول میں بولنا دو الگ چیزیں بن جاتی ہیں کہیں یہ فخر سے تکبر میں نہ تبدیل ہو جائے وہ سبحان اللہ یا اللہ میں تیری ثنا اور تیری طرف دعوت دینے کا حق ادا نہیں کر سکتا تو چلہ دینے والا اور سال دینے والا اور سات مہینے دینے والا اور تین چولہے دینے والا یہ کیسے حق ادا کر سکتا ہے اور ڈھائی گھنٹے دینے والا یہ کیسے کہہ سکتا ہے ہم کام والے ہیں دعوے سے بچانے کے لیے نیچے جھکایا ہے کہ زبانوں پہ دعویٰ نہ آ جائے اور کاموں کی حقارت نہ آ جائے اوروں کو حقیر نہ سمجھنے لگے اپنی بڑائی میں مبتلا نہ ہو جائے عام الفاظ چلتا ہے ہم نہ ووٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں ہم تو اللہ کے لیے آئے ہیں یہ کیسا دیوانہ ہے جو اخلاص کا دعویٰ کر رہا ہے ہم اللہ کے لیے آئے ہیں تجھے پتا ہے تو اللہ کے لیے آئے یہ تو موت پہ پتا چلے گا کہ اللہ کے لیے تھا یا کسی اور کے لیے تھا موت سے پہلے اخلاص کا دعویٰ ناممکن ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں میں زبان سے کہوں گا دل دماغ کے اس سے لاؤں گا لیکن اللہ کی قسم دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں میں اللہ کے لیے بول رہا ہوں آپ تو ممکن ہے کسی درجے میں دعویٰ کر سکو کہ آپ تو زمین پہ بیٹھو میں چھ فٹ اوپر بیٹھا ہوں میں اتنے مجمع کے سامنے ہوں میں یہ کیسے دعویٰ کروں کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں یہ تو موت پہ پتا چلے گا کہ اللہ کے لیے تھا کہ اپنی واہ کے لیے تھا یا اپنی شہرت کے لیے تھا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے مجھے یوسف بن حسین ایک بہت بڑے محدث بھی تھے بہت بڑے خطیب بھی تھے بہت بڑے صوفی بھی تھے ان کا ان کے ایک بول کا آسرا ایک بات کا آسرا مل جاتا ہے جب ان کا انتقال ہونے لگا ان کا میرے رب ایک تیرا اور میرا تعلق تھا اس میں میں ہمیشہ خیانت کرتا رہا ایک میرا اور تیرے بندوں کا تعلق تھا اس میں میں ہمیشہ دھیانت کرتا رہا میں نے تیرے بندوں کو تیری بات ٹھیک ٹھیک پہنچائی میں نے اس میں کوئی خیانت نہیں کی تجھ سے کی تیرے بندوں سے نہیں کی میری ایک خیانت ہے میری ایک دیانت ہے میری دیانت کے بدلے میری خیانت کو معاف کر دے اور رونا شروع کر دیا اور انتقال ہو گیا جب خواب میں اپنے ساتھی کو ملے انہوں نے پوچھا کیا ہوا کہ بس میرے اللہ نے یہی بولی پسند کر لیا کہ یوسف جا تیری خیانت کو تیری دیانت کے بدلے معاف کر دیا وسبحان اللہ کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں اپنے اوپر نفاق کا ڈر رکھو اپنے اوپر نفاق کا ڈر رکھو اپنے آپ کو اپنے آپ کو تہمت لگاؤ اپنی پاک دامنی کے دعوے نہ کرو اپنی پاک دامنی کے دعوے نہ کرو مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ ایک چلتا پھرتا صحابہ کی تصویر تھا میں نے ایسا انسان زندگی میں نہیں دیکھا اور شاید نہ دیکھ پاؤں نہ دیکھا ہے نہ شاید میں ایسا دیکھ پاؤں میرے پاس الفاظ نہیں اس شخص کی سیرت اور ہستی کو بیان کرنے کے لیے جو میری ایک شکایت لگی ان کے سامنے تو میں اس کا دفاع کرنے لگا کہ نہیں حضرت یہ بات ایسے نہیں ہے کہنے لگے پاگل اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیتے ہیں تو اپنی صفائی پیش کرتا ہے بس یہ جملہ میرے سینے پہ لکھا گیا اور میں نے اپنے ہونٹ سی لیے اور مجھے واقعہ یاد آیا احمد بن مہدی بن رستم تین سو سترہ ہجری کے بڑے فاضل بڑے عالم بڑے محدث تین لاکھ درہم خرچ کیے طلب علم میں ان کے پاس ایک لڑکی آئی بڑھاپا زندگی کے آخری ایام حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا ہے میں حاملہ ہوں میں نے آپ کا نام لے دیا ہے کہ میرا ان سے نکاح ہے میری عزت آپ کے ہاتھ میں ہے کہنے کے بیٹی جا گھر بیٹھ جا تیرے پر حرف نہ آئے گا اور اعلان کر دیا کہ ہمارا فلاں بچی سے نکاح ہے پوتیوں کے برابر نواسیوں کے برابر اب ڈنڈورے پٹے اچھا بڈھے والے شادیاں دے شوق چڑھ گئے دھی گھر بہا لئی دوتری گھر بہا لئی پوتری گھر بہا لئی لوگ کب معاف کرتے ہیں لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا تو انسانوں کو کیسے چھوڑیں گے اور انہیں ہر شے کو سہا اور پی گئے بچہ پیدا ہوا سارے محلے میں مٹھائی تقسیم کی خوشی منائی مٹھائی تقسیم کی بیٹھ کے مبارک قبول کی پھر اس خدشہ سے کہ راز فاش نہ ہو جائے جاتے تو ہیں نہیں اس کے گھر میں آمد و رفت تو ہے نہیں تو اعلان کیا بھائی ہماری طلاق ہو گئی ہے ہماری طلاق ہو گئی ہے اور بچے کا وظیفہ مقرر کیا دو سال کی عمر تک بچے کو دو دینار ہر مہینے وظیفہ دیتے رہے دو دینار بہت بڑی رقم ہے دو دینار کوئی پندرہ بیس ہزار روپیہ بنتا ہے پندرہ بیس ہزار روپیہ بنتا ہے ایک مہینے کا دو سال بعد وہ بچہ فوت ہوا تو اس کے لیے غمگین ہو کر بیٹھے اور اس کے لیے تعزیت کی تعزیت کی دری بچھائی اور لوگ تعزیت کرنے آئے تو تعزیت کو قبول کیا اور آنسو بہائے اور غم کا اظہار کیا ایک بیٹی کے سر پہ چھاؤں دینے کے لیے جب وہ اپنی عزت کو تج کر گئے اور اپنی عزت کے سودے کر گئے تو ایک ہزار سال کے بعد گجرا والا کے لوگ اس کی عزت کی کہانی سن رہے ہیں وہ بچہ دو سال کے بعد فوت ہو گیا تو وہ لڑکی چوبیس دینار لے کر آ گئی کہ حضرت یہ پیسے آپ نے میری عزت بچائی یہی بہت ہے یہ پیسے واپس لے کا بیٹی میں تجھے ہدیہ کر چکا ہوں جا اللہ تیرا گھر آباد کرے گناہ کس سے نہیں ہوتے لڑکا زنا کرے تو کہتے کوئی گل نہیں بچے منڈے کھنڈے لڑکی زنا کرے زبا کر دو ٹوٹے کر دو وٹ دو اگلا دو ساری غیرت گئی ساری نک گئی جب بیٹے نے زنا کیا تھا تب غیرت کہاں گئی تھی جب بیٹے نے زنا کا اڈا چلایا تھا تب عزت کہاں گئی تھی کیا فرق ہے عورت بھی تو ایک عورت بھی تو ایک خطا کا پتلا ہے مرد بھی خطا کا پتلا ہے بیٹا زنا کرے کوئی گاڑ نہیں جی منڈے کھنڈے اور بیٹی سے غلطی ہو اللہ نہ کرے کسی سے ہو ہو جائے تو یہ کیسے جانور ہیں یہ کیسے واشی ہیں یہ کیسے درندے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو ذبح کر دیتے ہیں ظالم پہلے بیٹے کو ذبح کرتا پھر بیٹی کو ذبح کرتا کس سے جرم نہیں ہوتا کس سے خطا نہیں ہوتی وہ سبحان اللہ نیچے چکو دعوے مت کرو ہم کام والے ہیں ہم کام والے ہیں اسے کام سمجھاؤ مجھے اس لفظ سے اتنا ڈر لگتا ہے کام سمجھاؤ کام بتاؤ ہے یہ کون ہے کہنے والا کام سمجھاؤ کام بتاؤ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں جانتا ہوں دعوت کا کام جو اللہ نے نبیوں پہ اتارا اور خود تربیت فرمائی اور پھر اس سے کہلوایا کہ میں حق ادا نہیں کر سکا مجھ سے نہیں ہو سکا وہ سبحان اللہ اشارہ تو نس ہے کہ یا اللہ میں کہاں حق ادا کر سکتا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کام سمجھاؤ کام ارے تو خود تو جان کے کام کیا ہے تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل سد چاک بل بل کے تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے ڈرو ڈرو بڑے بول سے بے شک ہم نے لوگوں کو دعوت کی محنت بتانی ہے بتانی ہے بتانی ہے ہمارے ذمے ہے اس پہ امت کو لانا ہے الفاظ نہ ایسے استعمال کرو جس سے بڑائی کی مہک اٹھتی ہو جس سے بڑائی کی بدبو آتی ہو چونکہ ہمارے ضرب چھوٹے ہیں ہمارے ضرب چھوٹے ہیں کہیں ہم پھٹ نہ جائیں کہیں ہم بہ نہ جائیں کہیں ہم کھڑا نہ جائیں کہیں لڑک نہ جائیں وما انا من المشرقین وما انا من المشرقین اس کا کیا مطلب ہے وما انا من المشرقین یا اللہ میں مشرق نہیں ہوں کیا مطلب ہے ہائے ہائے ہائے وہ میں کیسے بتاؤں کیا مطلب ہے تم میں جو تینتیس نمبر لے لے اس کو پاس ہونے پہ فخر ہوتا ہے کہ چھپتا پھرتا ہے جو ستر اسی نوے نمبر لے وہ کہتا پاس ہو گیا ہوں پاس ہو گیا ہوں جو تینتیس نمبر لے وہ کیا فخر کرے گا وہ کیا خوشی منائے گا ہاں فیل نہیں ہوا فیل ہونے سے بچ گیا پر پاس ہونے والا جو اعزاز ہے وہ تو اوپر سے شروع ہوتا ہے اللہ امت کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے میرے نبی نے وہ مقام لیا ہے کہ کوئی نہیں لے سکتا وہ رتبہ پایا ہے کوئی نہیں پا سکتا اتنا کام کیا کہ کام کرنے والے نے کہا اتنا نہ کیا کر اتنا نہ کیا کر یہ کسی نبی کو اللہ نے نہیں کہا اپنے نبی سے کہا نہیں اتنا نہ کر اتنا نہ کر سے اتنا نہ کر اس سے اللہ یہ کہلوا رہا ہے امت کو سبق دلانے کے لیے کہ ما انا من یا اللہ میں تیرے دعوت کا حق کہاں ادا کروں میرے پاس آخری درجہ ہے کہ میں مشرق نہیں ہوں میں مشرق نہیں ہوں یہ نفی کروائی گئی امت کو سبق دینے کے لیے ورنہ میرا اللہ خود میرے نبی کو کہہ رہا ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات اے میرے نبی اپنے آپ کو غم میں ڈال کے کہیں تم مر نہ جائے آئیں بھرتا بھرتا کہیں تو مر نہ جائے تبلیغ کر پر اتنی نہ کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے اللہ تعالیٰ نے یہ کامل اکمل شریعت یہ مکمل دین جس میں عبادت بھی ہے جس میں اخلاق بھی ہیں جس میں سیرت بھی ہے جس میں معاشرت بھی ہے جس میں تجارت بھی ہے جس میں سیاست بھی ہے جس میں زراعت بھی ہے جس میں شادی بھی ہے جس میں جھگڑا بھی ہے جھگڑے کا حل بھی ہے لین دین بھی ہے زندگی موت بھی ہے خوشی اور غمی بھی ہے عروج و زوال بھی ہے ہر چیز کے راستے ہر چیز کے طریقے اپنے نبی کے ذریعے سے مکمل کروائے اور یہ دین مکمل ہوتا ہے کامل ہوتا ہے اکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ اچھے کردار کے ساتھ اچھے بول کے ساتھ میٹھے بول کے ساتھ سارا دین سارا دین دو جملے حقوق اللہ حقوق العباد سارا دین دو جملے عبادت اخلاق سارا دین دو تعبیریں ایک اللہ سے جڑنا ایک بندوں سے جڑنا اللہ سے جڑنا عبادت بندوں سے جڑنا اخلاق اللہ سے جڑنا حقوق اللہ بندوں سے جڑنا حقوق العباد اللہ کے آگے جھکنا عبادت بندوں کے آگے جھکنا اخلاق دین عبادت سے شروع ہوتا ہے اخلاق پہ مکمل ہوتا ہے عبادت اس کی بنیاد ہے بنی الاسلام اسلام والا خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ان میں نماز سر فہرست ہے سب سے اعلیٰ درجے کی چیز نماز ہے جب اللہ اکبر کہو تو پھر اللہ کے سوا سب سے کٹ جاؤ سب سے ٹوٹ جاؤ اور اللہ میں گم ہو جاؤ اللہ میں گم ہو جاؤ ایسی نماز پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے اللہ یاد آ جائے جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا ہاں مومن خان مومن سے غالب نے کہا تھا میرا سارا دیوان اپنے نام کر لے اور یہ ایک شیر میرے نام کر دے نماز ایسے پڑھو کہ پھر اور کوئی ہو نہ پھر اور کوئی ہو نہ نماز ایسے پڑھو کہ اللہ یاد آ جائے نماز ایسے پڑھو کہ اس کی حلاوت تمہیں بھی محسوس ہو اور دیکھنے والے کو بھی پتہ چلے کوئی نماز پڑھ رہا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے ایسے نماز پڑھو کہ اللہ اکبر تمہیں کاٹ دے ہر چیز سے وجہ وجہ تو للذی فطر السماوات والارض حنیفا انا من المشرکین ایسی نماز ہو جو اللہ سے ایسا ملائے کہ نکلنے کو جی نہ چاہے جلدی سے نماز پڑھو بھائی مشور میں آ جاؤ جلدی سے نماز پڑھو بھائی مشور میں آ جاؤ خاک مشورہ کرو گے جب تم نے نماز کوئی جلدی سے پڑھا بھائی سکون سے نماز پڑھو اور مشورے میں آ جاؤ تم نے کیا مشورہ کرنا ہے بیان کون کرے بانڈے کون مانجے ہانڈی کون پکاوے گشت کرن کون جاوے یہ کون سا لمبا چوڑا مشورہ ہے بھائی اطمینان سے نماز پڑھو پھر مشورے میں آؤ مجھے ہمیشہ ان لفظوں سے چڑ رہی ہے جلدی سے مشورے میں آ جاؤ بھائی ہم یہاں عبادت کرنے نہیں آئے ہم یہاں کام کرنے آئے ہیں ایسے بے وقوفی کے جملے بھی ان گناگار کانوں سے سنے ہوئے ہیں ہم یہاں کام کے لیے آئے ہیں ہم یہاں نماز کے لیے عبادت کے لیے نہیں آئے ہیں جب کوئی کام عمومی ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ہر قسم کا رتب و یابس چلتا رہتا ہے میرا اللہ تو کہتا ہے فیدا فرق تو فن سب ویلا رب کا فرق کیا کہہ رہے کیا کہہ دیا میرا اللہ نے فیدا فرق تھا فیدا فرق تھا فن سب ویلا رب کا فرق فرق تھا فرق اگلا سے خلیف رکھ فراغ کسے کہتے ہیں جب آپ فارغ ہو جاؤ تو آ جاؤ جب آپ فارغ ہو جاؤ آ جاؤ فراغ یہ گلاس ہے اس میں پانی ہے میں نے اس کو یوں کیا یہ آخری قطرہ بھی نکل گیا نکل گیا نا اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ ربنا افرغ علینا صبرا جب تالوت نے دیکھا نا کہ آگے لاکھوں کا لشکر اور میرے پاس تین سو تیرہ تو کہنے گا یا اللہ تھوڑا تھوڑا بہت صبر آج کام نہیں دے گا اپنے سارے صبر کا خزانہ ہمارے اوپر ڈال دے اپنا خزانہ ہمارے اوپر خالی کر دے یہ فراغ ہے دیکھو بھائی میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی میرے پاس آیا کر تو تیرا دل ایسے خالی ہو مخلوق سے مخلوق سے اشغال سے حتیٰ کہ تبلیغ کا فکر بھی تیرے اندر سے نکل جائے جب تو میرے پاس آئے یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں تفسیر میں ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جب میرے پاس آؤ تو دعوت کا فکر لے کر بھی مت آؤ بس تو اور میں ہوں تو اور میں ہوں جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا بس تو اور میں اور کوئی نہ ہو اور کوئی نہ ہو اور کوئی نہ ہو صرف تو ہو اور میں ہوں اور میں ہوں اور تو ہو اور کوئی نہ ہو یہ ایسے بن کے آؤ تو کیا کرو فن سب پھر لکڑی کی طرح گڑ جا لکڑی کی طرح گڑ جا ویلا رب کا فارو رب پھر دوڑ اپنے رب کی طرف جیسے بھوکا روٹی کی طرف پیاسا پانی کی طرف اور جیسے مسافر گھر کی طرف نماز نماز میں جب گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا تو ایک لڑکا تھا پورے کالج میں جو تبلیغ کا کام کرتا تھا اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی نہ سمجھنے کا ارادہ نہ سمجھ میں آتی تھی تو بیچارہ بہت ہی ذلیل ہوتا تھا خود میں نے اسے دھکے دے کے اپنے کمرے سے ایک دفعہ نکالا تو چوتھے دن آ جانا بوا بنےو ٹورو کے لے جا اللہ دن نکلے تو ایک دن میں نے اسے نماز پڑھتے دیکھا اوہ اللہ کی قسم میں نے کسی کو ایسا نماز پڑھتے دیکھا نہیں تھا تو میں کانپ کے کوئی ایک ہی نماز پڑھی جانا ہے میں حیران ہو گیا وہ مجھے زبردستی نماز کے لیے نا لے گئے تھے گشت میں میں پکڑا گیا تو میرے دوست تیار ہو گئے مجھے یوں دیکھا کہ تو نہیں میں میں نہیں جاؤ اندر وہ پیچھے آیا میرا ہاتھ پکڑا میں نے کہا چل برائی میں آگے چلتا ہے نیکی میں پیچھے ہٹتا ہے چل تو اسے مجھے کھینچا میں کہوں میں نہیں مولوی صاحب نے کل میں کمرے چکڑ رہے ہوں میں نالک میں جاؤں وہ متکلم تھا وہ الدین مدین کا نام تھا تو اس کو تین دن پہلے میں نے اپنے کمرے سے نکالا تھا یہ میں دوسرے دوستوں کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو کھینچا تانے میں ہمیں دیر ہو گئی وہ آگے چلے گئے ہم پیچھے پہنچے جب میں مسجد میں داخل ہوا گورنمنٹ کالج لاہور کی مسجد ضلع کچہری کی طرف جو دیوار ہے اس کے ساتھ وہ مسجد ہے وہ میں داخل ہوا تو نعیم الدین صاحب نفل پڑھ رہے تھے یہ سنتیں پڑھ رہے تھے مجھے نہیں پتا کیا پڑھ رہے تھے نماز تھی تو مجھے کرنٹ لگا جیسے ننگی تار کسی کو چھو جائے یہ کیا کر رہا ہے کیوں یہ نماز پڑھی اندر میں تو آج کی نماز کدی نہیں دیکھی میں حیران ہو کر میرے اوپر اس کا روپ چھا گیا یہ پہلا تاثر تھا میرے اوپر نماز کا یہ سال کی جماعتیں نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے گاہ چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں اور پیچھے جا کے گاہ سنبھال لیں مشرے والے نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے نوڑے نا نہ ناپ لینا عینی فی سلا میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے نماز ارحنا یا بلال بلال دے میرا سینہ ٹھنڈا کر ہے ابو ریحانہ سفر سے واپس آئے بیوی بی شوق و انتظار میں یہ بھی شوق و انتظار میں عشاء کے بعد کٹھے ہوئے کہنے کے دو نفل پڑھ لوں پھر بیٹھتے ہیں رات ساری اپنی ہے دو نفل پڑھ لوں کب پڑھ لو دو منٹ کی بات ہے دو نفل شروع ہوئے اور جو رات ڈھلی اور جو رات ڈھلی اور جو وہ چلی اور جو وہ تھکی کہ دو رکعت میں فجر کی اذان ہو گئی ابو رحانہ کی نماز ختم نہ ہوئی اذان پہ سلام پھیرا تو بیوی نے گلا دیا ابو ریحانہ میرا کوئی حق نہیں تھا میرا کوئی حق نہیں تھا کہنے لگے اللہ کی قسم میں بھول گیا کہنے لگے اللہ تجھے جزا دے کیا کہہ رہا ہے دیوانے کی بات ہے خلوت اور کمرہ اور تنہائی وہ کہہ رہا میں بھول گیا ادھر تو چلے میں نالوں ہر موبائل کرنا لگا کیا آج پکایا کیا ہے اور ادھر وہ ایک کمرے میں خلوت میں کہہ رہے مجھے یاد نہیں رہا وہ کہنے کی کیا ہوا کیسے یاد نہیں رہا کہنے کہ جب میں نے نماز کی نیت باندھی تو میرے سامنے جنت آ گئی بس میں سب کچھ بھول گیا میں جنت میں ہی گم ہو گیا نماز عبادت سے دین شروع ہوتا ہے مکمل چھت پہ ہوتا ہے جب بنیاد بنائی تو چھت بھی ہوگی اس کی چھت کیا ہے اچھے اخلاق اس کی چھت ہیں ان نما بے اتم میں میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں دین کی بنیاد عبادت دین کی چھت اخلاق بنیاد نہ ہو چھت نہیں پڑے گی چھت نہ ہو بنیاد کام نہ آئے گی چوتھا نمبر یہ دین کی بنیاد چھت ہے چھت ہے چھت ہے آج جتنا تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ عام طور پہ چھت کے بغیر ہی ہو رہا ہے جب چھت ڈلے گی تو پھر تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اخلاق والوں سے دنیا خالی ہے عبادت گزار بتھیرے تہجد گزار بتھیرے قربانی والے بہت یقین والے بہت ذکر والے بہت علم والے بہت ہاں ہاں اخلاق والے کوئی کوئی اخلاق والے کوئی کوئی میرے نبی نے جب تبلیغ میں زور دکھایا تو میرے اللہ نے کہا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات مجھے ایسی تبلیغ نہیں چاہیے کہ تو خود ہلاک ہو جائے اعتدال سے چل اعتدال سے چل میرے نبی نے نمازوں میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا ہے آج جتنا تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ عام طور پہ چھت کے بغیر ہی ہو رہا ہے جب چھت ڈلے گی تو پھر تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا اخلاق والوں سے دنیا خالی ہے عبادت گزار بتھیرے تہجد گزار بتھیرے قربانیوں والے بہت یقین والے بہت ذکر والے بہت علم والے بہت ہاں ہاں اخلاق والے کوئی کوئی اخلاق والے کوئی کوئی میرے نبی نے جب تبلیغ میں زور دکھایا تو میرے اللہ نے کہا فلا عليهم حسرات مجھے ایسی تبلیغ نہیں چاہیے کہ تو خود ہلاک ہو جائے اعتدال سے چل اعتدال سے چل میرے نبی نے نمازوں میں زور دکھایا تو اللہ نے روک دیا ما انزلنا عليك القرآن لتشقى میں نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تو لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے اپنے پاؤں پہ ورم ڈال لے اور تیری پڈنیاں پھنس جائیں اعتدال کی نماز پڑھ درمیانی نماز پڑھ میرے نبی نے مال سارا لگا دیا تو اللہ نے اس سے روک دیا کہ یہ کیا کر رہا ہے میرا محبوب لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا اے میرے حبیب اتنا خرچ نہ کر کہ تو خود تنگ پڑ جائے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا نماز پڑھ اتنی نہیں کہ پاؤں پھٹیں تبلیغ کر اتنی نہیں کہ تو ہلاک ہو جائے کہ آپ لوگ بیٹھ کیوں نہیں جاتے بیٹھ جاؤ بیٹھو میں اخلاق کی بات کر رہا ہوں تم این موقع پہ بد اخلاقی دکھا دکھایا میرے نبی نے مال لگایا تو اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں اتنا نہ لگا اتنا نہ لگا کہ تو خود تنگ دست ہو جائے اب سنو غور سے سنو میں کیا کہنے لگا ہوں غور سے سنو میں کیا کہنے لگا ہوں جب میرے نبی نے اخلاق دکھائے اخلاق دکھائے جب اخلاق دکھائے تو میرے اللہ نے یہ نہیں کہا اتنے اخلاق نہ دکھا اتنا نرم نون اتنا سر نہ جھکا اتنی آج نہ دکھا بلکہ کیا کہا کیا کہا کیا کہا میرے نبی نے میرے اللہ نے اپنے نبی کو شاباش دی نون والقلم وما يصفرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظيم اے میرے نبی مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی شاباش تیرے اخلاق بڑے زبردست ہیں اور بڑھا اور بڑھا اور بڑھا جس کے اخلاق کی اتنی تعریف کی پھر اس کو حکم سنایا وقف اے میرے نبی ایمان والوں کے لیے پر بچھا دے کیوں بھائی آدمی کے پر ہوتے ہیں کہ بازو ہوتے ہیں پر ہوتے ہیں کہ بازو اور اللہ کیا کہہ رہا ہے پر بچھا پر بچھا اس آیت کو تفسیر میں پڑھا عربی بھی سیکھی تفسیر بھی پڑھی لیکن اس آیت کو جو میں سمجھا ہوں جس طریقے سے نہ تفسیر کی کتاب سے نہ قرآن کے الفاظ سے میرا ایک دور جاہلیت کا گزرا ہے تو ہمارا راوی کا علاقہ ہے اس کے قریب ہمارا گاؤں ہے وہی ہماری رہائش ہے راوی کا کنارہ سارا جنگل تھا اب تو آباد ہو گیا تو ہم جب چھٹیوں میں گھر جاتے تھے لاہور میں پڑھتا تھا جب چھٹیوں میں گھر جاتے تو ہم شکار کھیلنے جنگل میں جاتے تھے تو اپنے ساتھ راشن بھی نوکر بھی اور بندوقیں بھی سب کچھ لے کر وہاں ایک چاچا سردارا ہوتا تھا ڈار اس کا ایک کچا گھر ہوتا تھا ایک جھونپڑا اس کا الگ ہوتا تھا وہ ہمارا گھر بن جاتا تھا شکار کے دنوں میں وہاں جا کے ہم ڈیرے ڈال دیتے تھے اور دس دس دن ہفتہ ہفتہ وہاں رہتے تھے اور شکار کھیلتے تھے تیتر کا شکار ہوتا تھا رات کو کبھی کبھی سور شکار کیا عام طور پہ تیتر کا شکار ہوتا یہ چاچا سردارا تھا یہ تیتری کی آواز نکال لیتا تھا تو یہ وہ وہ لے کر نا ٹہنیاں لے کر تو تیتر ہوتے تھے جنگل میں بیچ میں خالی جگہ آ جاتی ہے جنگل میں تو وہ ایک کنارے پر وہ جھاڑیوں کے پیچھے بیٹھ کر تیتری کی آواز نکالتا تو ایک دم تیتر مست ہو کے باہر نکلنا شروع ہوتے باہر نکلنا شروع ہوتے تو پھر ان پر فائر ہوتا تھا تو ان کو شرے لگتے تھے جن کو گہرا لگ گیا وہ تو وہیں گر گیا جس کو اچھتا لگا وہ تھوڑا سا اڑ کے نیچے گرتا تھا تو جب ہم ان کو ذبح کرنے جاتے تھے نا تو وہ جس حال میں پڑا ہوتا تھا نا ایسے پر یوں پھیلے ہوئے گردن یوں ڈھلکی ہوئی اور پاؤں ادھر گئے ہوئے اس طرح پڑا ہوتا تھا کہ ہوں میں تیرے حوالے کر زبا بھون مینو کھا وقف جنا حق وقف جنا حق ٹیچر یوں گرا گردن ایسے گئی پر یوں پھیل جاتے تھے بے بس ہو جاتے یوں آگے ہو کے پھیل جاتے تھے اور ٹانگیں پیچھے چلی جاتی تھی تم اللہ اکبر چل بھائی پاس کرو تو میرا رب کہہ رہا ہے میرے محبوب اپنی امت کے آگے ایسے بچھ گیا جیسے پرندہ شکاری کے آگے بچتا ہے وہ تو بے بسی سے بچتا ہے کہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تو میرا امر سمجھ کے امت کے آگے بچ جا جس کے اخلاق کی خود تعریف کرے پھر اس کو یہ حکم دے بچ جا تو میرے نبی نے اخلاق کی بلندیوں کو چھوا شمائل ترمزی لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها ساری زندگی میرا نبی نہ اپنی ذات کی وجہ سے کسی پہ غصہ ہوا نہ اپنی وجہ سے کسی سے بدلہ لیا معاف معاف معاف معاف کرو درگزر کرو اپنی زبان پہ پیرے لگاؤ سب سے زیادہ بد اخلاقی زبان سے ہوتی ہے اور ایک عجب بات بتاؤں میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اوروں کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہ پہنچائے ٹھیک ہے میں آپ کو ہاتھ زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤں یہ اخلاق کا بڑا درجہ نہیں یہ اخلاق کا سب سے نچلا درجہ ہے سب سے چھوٹا درجہ ہے جب میں اخلاق میں سب سے چھوٹے درجے پر آتا ہوں تو میرا اللہ اور میرے اللہ کا رسول مجھے ایمان میں سب سے اوپر کھڑا کر دیتا ہے کامل ایمان والا افضل اسلام والا کامل ایمان والا کامل اسلام والا کون جو اوروں کو تکلیف نہ پہنچائے تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کا سب سے نچلا درجہ اب اگر میں اخلاق اچھے کر لوں تو پھر میرا درجہ کیا ہوگا تو میرے نبی نے کہا ان یکون حلیم ان ہے میرا نبی کہہ رہا ہے اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے کوئی نبی بن سکتا ہے کوئی نبی بن سکتا ہے تعبیر کہہ دو کا الحلیم حلیم ان یکون نبیا کہ گجرا والے میں اگر کوئی مرد کوئی عورت اپنے اخلاق اچھے کر لے تو اس کے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جائے گا باقی سب کچھ ہو پا لے گا اور اچھے اخلاق میں زبان سب سے بڑا ہتھیار ہے میٹھا بول دلوں کو خرید لیتا ہے یہ ٹرکوں کے پیچھے عام طور پہ تو الٹا سیدھا ہی لکھا ہوتا ہے ٹرک اور اکثر عجب عجب لکھا ہوتا ہے میں سڑکوں پہ رہتا ہوں زندگی گزر گئی سڑکوں پر تو وہ نئی نئی بس ہو تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ویخ ٹور چکوری دی جب یہ میرا اپنا گیس ہے میں پھرتے پھرتے میرا اندازہ ہے جب تھوڑی پرانی ہوتی ہے تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کرے جب زیادہ اور پرانی ہو جائے تو پھر لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر جب زیادہ پرانی ہو تو لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگا میں اور پرانی باڈی کو رنگ روغن کر کے دوبارہ سڑک پہ لے آئے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا ایک ٹرک کے پیچھے ایک ویگن کے پیچھے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک بول پڑا بڑا قیمتی لکھا تھا دل برائے فروخت لکھا تھا دل برائے فروخت نیچے لکھا تھا قیمت ایک میٹھا بول میں بھائی کہوں کا دل برائے فروخت قیمت ایک میٹھا بول یہ زبان جس کے قابو میں آ گئی سارا دین اس کے قابو میں آ گیا یہ زبان جس کی آزاد ہو گئی سارا دین اس کا ہاتھوں سے نکل گیا غیبت اور چگلی اور شکایت اور عیب تلاش کر کے اچھالنا اور پگڑیاں اچھالنا اور عزتیں اچھالنا یہ وہ زہر ہے جو بڑے سے بڑے دیندار کی ساری دینداری کو ختم کر دے گا جیسے کوبرا کا زہر چند لمحوں میں انسان کو فنا کر دیتا ہے یہ زبان کا غلط زہر دین کو فنا کر دیتا ہے معاذ ابن جبل تبوک سے واپس آ رہے ہیں اللہ کے نبی کے قریب ہوئے یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں جنت میں چلا جاؤں کا تو عمر او ہو بہت اوکھا کام تو نے پوچھا ہے اچھا سن تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا تقیم الصلاة المکتوبہ تؤدی الزکاة المفروضہ وتصوم رمضان سن معاذ شرک نہ کرنا فرض نماز فرض زکات فرض روزے ادا کرنا پھر انشیتو کا امبتو کا بے ابواب الجنہ اگر تو کہے تو کچھ اور بھی بتاؤں جنت کا راستہ بتاؤں دروازے بتاؤں کہ اجل یا رسول اللہ ضرور میرے آخا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا کیا جوف اللیل ابتغاء اسد اللہ الخیہ الخفیہ قطل الخفیہ رات کو اٹھ اٹھ کے رونا رات کو اٹھ اٹھ کے نماز پڑھنا اور چپ کے چپ کے اللہ کے نام پہ خرچ کرنا یہ جنت کے دروازے تک پہنچانے والا عمل یہ جنت کا دروازہ پھر نے کہا انشی تھا امبا چکا امبا چکا دراصل امر وہ امود ہی وہ گروت سنام ہی اگر تو کہے تو تمہیں بنیاد بتاؤں انتہا بتاؤں چوٹی بتاؤں کا ضرور یا رسول اللہ دراصل امر الاسلام بنیاد اسلام ہے امود امود اس, اس بنیاد کا ستون نماز ہے اور اس کی چھت اور اس کی سب سے اوپر کی چیز وہ اللہ کے راستے میں جہاد ہے پھر آپ نے کہا انشی کا امباتو کا امباتو کا بے اب اگر تو تو کہے میں تمہیں سارے دین کا بادشاہ بتاؤں سارے دین کا خلاصہ کہنا یہ تھا لفظ کیا ہے سارے دین کا ملاک ملک ملک مالک سے کہ بادشاہ تیرا رایا تیری بادشاہ تیرا ملک تیرا بادشاہ تیرا خزانے تیرے میں تمہیں دین کا بادشاہ بتاتا ہوں وہ تیرا تو دین تیرا وہ تیرا تو شریعت تیری وہ تیرا تو طریقت تیری کتاب تیری حدیث تیری تو ایک بادشاہ قابو کر لے سارا دین تیرے تابع کا یا رسول اللہ ضرور بتائیں تو میرے نبی نے زبان کو باہر نکالا اور انگوٹھی اور انگلی سے پکڑا دیکھ رہے ایسے سمجھایا جسے بچے کو سمجھایا جاتا ہے یہ کون ہے معاذ یہ وہ ہے سوا لاکھ صحابہ میں واحد جس کو میرے نبی نے کہا معاذ انی احب میں تجھ سے پیار کرتا ہوں یہ آپ نے اور کسی کو نہیں کہا کسی کو نہیں کہا صرف معاذ کو کہا ہے یہ کون ہے کون میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا یہ کون ہے معاذ کون ہم کسی کو ہم کسی کو رخصت کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے کسی کو کھڑے ہو کر کسی کو چار قدم چل کے کسی کو دروازے تک اور کسی کو اس کی گاڑی تک ہماری آخری رخصت کرنے کے انتہا گاڑی تک دروازہ کھول دیا تشریف رکھو پھر کھڑے ہو گئے وہ چلنے لگا تو دونوں نے ہاتھ ہلائے ہمارا رخصت کرنا اتنا ہی ہے نا میرے نبی نے معاذ کو یمن بھیجنا چاہا ان کو رخصت کرنا چاہا تو ان کے ساتھ چلے اور چلے اور چلے اور پھر چلتے ہی گئے سات میل تک ساتھ چلے رخصت کرنے کے لیے واپس آنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا سات میل پیدل چلتے گئے باتیں کرتے گئے یہ محبت تھی معاذ سے اس معاذ کو ایسے سمجھا رہے ہیں جیسے بچے کو سمجھایا جاتا ہے اور جب وہاں پہنچے جرف تو کا معاذ تیری میری آخری ملاقات ہے آج کے بعد جب تو واپس آئے گا میری خبر دیکھے گا مجھے نہیں دیکھے گا تو معاذ رونے لگے آپ بھی رونے لگے آپ بھی رونے لگے پھر آپ نے منہ یوں پھیر لیا تاکہ معاذ کو میرے آنسو نظر نہ آئے پھر معاذ فکر نہ کر قیامت میں میرے قریب وہی ہوگا جو تقوی والا ہے کہیں رہے کہیں مرے یہ معاذ ہے اور اس کو یوں سمجھا رہے ہیں دیکھ رہے ہو میرے نظر آ رہا ہے پچھلے والوں کو زبان پکڑ کے معاذ زبان پکڑ کے رکھنا معاذ نے کہا یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر بھی پکڑے جائیں گے میرے نبی نے کہا معاذ میں تو تمہیں سمجھدار سمجھتا تھا وَهَلْ يَقُبُّ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمْ إِلَّا حَسَائِدُ عَلْسَنَتَهِمْ تمہیں خبر بھی ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ گرانے والا عمل کیا ہے زبان کی کھیتی ہے میرے بھائیو شیطان ایک تو وار کرتا ہے زنا شراب چوری ڈاکہ جوا قتل قبضے فراڈ جھوٹ دھوکہ ناچ گانا گھنگرو جام سرائی ان میں رشوت سود جھوٹ ان میں اس نے کروڑوں انسانوں کو پھنسا دیا ایک طبقہ ہے وہ ان سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور وہ دین پہ آ جاتا ہے وہ نمازی ہے وہ پرہیزگار ہے وہ پردہ دار عورت ہے وہ تسبیح ہاتھ میں رکھتی ہے وہ غیر محرم کے سامنے نہیں ہے وہ مسلح نہیں چھوڑتی اس کی داڑھی ہے سر پہ پگڑی ہے تبلیغ میں سال لگا ہے مدرسے میں آٹھ سال پڑا ہے خانقاہ میں بیٹھ کے ذکر کی تلقین کر رہا ہے اور تار تسلیم میں بیٹھ کے کتابیں لکھ رہا ہے ان کو بھی تو شیطان نے پکڑنا ہے کہ نہیں پکڑنا وہ چھوڑے گا تھوڑا ہی ہاں بڑا گرو گھنٹال ہے انہیں کبھی آ کے زنا کی دعوت نہیں دے گا انہیں کبھی آ کے شراب کی دعوت نہیں دے گا انہیں کبھی آ کے وہ چوری کی دعوت نہیں دے گا انہیں کبھی آ کے مجرا سننے کی دعوت نہیں دے گا وہ ان کے پاس آئے گا لاش اور میں بٹھائے گا تو بڑا اچھا ہے اور فلانا بہت گڑبڑ ہے پھر اس کی غیبت کروائے گا پھر اس کی شکایتیں لگوائے گا پھر کہے گا میں تو اس کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اس کا بھلا ہو جائے اور کام کا نقصان نہ ہو جائے یہ ساری پٹیاں شیطان اس کے اندر فٹ کر کے اس کے دین کو آگ لگا دے گا مجھے مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو کبھی کسی کی شکایت اپنے بڑوں کو نہ لگانا آج کے بڑے اتنے بڑے نہیں ہیں آج کے بڑے اتنے بڑے نہیں ہیں کہ کسی کی کمی کو سننے کے بعد بھی اس سے ویسا ہی تعلق رکھیں جیسے پہلے رکھا کرتے تھے تو اس سے تو اپنے بھائی کا نقصان تو کرے گا نفع کبھی نہ اٹھائے گا انیس سو چوراسی میں انہوں نے مجھے نصیحت فرمائی تھی میں نے اپنے پلے باندھ لی آہ نہ کر لبوں کو سی چپ ہو جا اپنی فریادوں کو اندر ہی دم توڑنے دے گھٹنے دے اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم بڑے بڑے تہجد گزار اور بڑے بڑے ممبر و محراب پہ جوہر دکھانے والے اور بڑے بڑے ذکر و شغل میں مراقبے کرنے والے اور لمبے لمبے تبلیغ کے سفر کرنے والے اور زندگیاں فنا کرنے والے اس مقام کو نہیں پہنچیں گے جو تم اپنے اچھے اخلاق کے ساتھ پہنچ جاؤ گے یہ سودا بڑا مہنگا ہے بازار میں ہے ہی نہیں ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے یقین اور اخلاق اتارا ہی تھوڑا ہے تو اپنے ایپ ڈھونڈو اوروں کے ایپ سے اندھے ہو جاؤ اندھے ہو جاؤ زبان کیا آگ لگاتی ہے اس پر ایک واقعہ میرے اللہ کی طرف سے ایک ایک واقعہ ہوا اس پر میرے اللہ کی طرف سے ایک نظام چلا یہ صرف بتانے کے لیے کہ زبان کتنی آگ لگاتی ہے چار ہجری کا واقعہ ہے غزوہ بنی مستلق ہے میری ماں اما عائشہ میرے نبی کے ساتھ ہم سفر ہے بہت ہلکا پھلکا بدن ہے سواری تیار ہے سفر تیار ہے آپ پالکی میں آ کر تشریف فرما ہوتی ہیں پردہ گرا لیتی ہیں صحابہ پالکی اٹھانے والے دور ہٹ جاتے ہیں تاکہ بیٹھنے میں بے پردگی نہ ہو ایک دم سینے پر نظر ڈالتی ہیں تو ہار نہیں تھا گلے کا تو جلدی سے اتر کر ادھر جاتی ہیں پالکی اٹھانے والوں کی نظر نہ پڑی انہوں نے پالکی کو اٹھایا اور وہ ہلکی پھلکی تھی یہ بڑے مضبوط تھے انہوں نے خالی پالکی اونٹ پہ باندھ دی اور سارا قافلہ چل پڑا اما عائشہ اپنی جگہ پر گئی ہار مل گیا واپس آ کے دیکھا تو کافلا جا چکا ہے نشان بھی نہیں واپس آئیں درخت کے نیچے لیٹ گئیں کہ جب قافلہ اگلی منزل پر پہنچے گا اور مجھے نہیں پائیں گے تو اللہ کے نبی کسی کو واپس بھیجیں گے وہ مجھے آ کے لے جائے گا یہ سو گئی ایک صحابی ہیں صفوان بن معطل ان کے ذمے تھا قافلے کے پیچھے چلنا گری پڑی چیزیں اٹھانا یہ پیچھے سے آ رہے ہیں آگے دیکھا تو اما عائشہ ایک درخت کے نیچے ہیں ان کا اللہ اکبر اللہ اکبر تو ان کی آواز سن کر اما عائشہ بیدار ہو گئیں اور اٹھ کے بیٹھ گئیں وہ جلدی سے اوٹ میں ہوئے اور اونٹنی آگے کر دی وہ اونٹنی پہ سوار ہوئیں انہوں نے اپنا پردہ درست کیا صفوان نے مہار نکیل کو پکڑا اور چل دیے ابھی قافلہ وہاں خیمے گاڑ رہا تھا اور آپ کی پوچھ پڑتال ابھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ یہ دونوں پہنچے عبداللہ بن ابئی منافقین کا سردار اس کی نظر پڑی تو اس نے بکواس کی کہ یہ تو کوئی اور چکر لگتا ہے کس ماں پہ زبان درازی کی جس کے سینے پر سر رکھ کر میرے نبی نے جان دی کس ماں پہ زبان درازی کی جس کے گھر میں میرے نبی نے قیامت تک کے لیے آرام کیا کس ماں پہ زبان درازی کی جس کا آخری لعاب میرے نبی کی آخری خوراک اما عائشہ کے چہر منہ کا لعاب تھا جو میرے نبی کے منہ میں گیا کہ عبد الرحمان مسواک ہاتھ میں ہے آپ نے یوں دیکھا میری اما نے کہا مسواک کی ضرورت ہے کہا ہاں تو آپ نے بھائی سے مسواک لی منہ سے چبایا دانتوں سے چبایا اس پہ اما عائشہ کا لعاب ہے یا آخرش ہے جسے میرے نبی نے مسواک کیا ہے یہ وہ ماں ہے اور عبداللہ بن عبداللہ نے بکواس کی اور میرے اللہ نے وہی نہیں اتاری کہ عبداللہ بکواس کر رہا ہے تاکہ بات ختم وہی ہو جائے اللہ خاموش وہی بند اور اس نے بات اسے کہی پہلے منافقین میں کہی منافقین نے اس کو پہنچایا ہلایا ہلایا چلایا چلایا چلایا بات پھیلتی گئی پھیلتی گئی پھیلتی گئی صحابہ سنتے ہیں متاثر ہوتے ہیں خاموش ہیں بولتے نہیں ہیں لیکن سب کے اندر ایک اضطراب مدینے تک پہنچتے پہنچتے اس نے آگ لگا دی اور اس میں تین مخلص صحابہ بھی استعمال ہو گئے ایک عورت ہمنا بن تجاش حسان و ثابت اور مصر بن اثال رضی اللہ تعالی عنہم یہ مخلص ہیں صحابہ ہیں منافق نہیں لیکن یہ بھی بدگمان ہوئے اور انہوں نے بھی ہوا دینا شروع کی ہوا دینا شروع کی بات میرے نبی تک بھی پہنچ گئی اور آپ کا دل کٹ رہا سینہ پھٹ رہا اور وہی بند کوئی وہی کے آثار نہیں ہیں تو آپ پریشان ہیں اس پریشانی میں آپ کی طبیعت نے اثر قبول کیا آپ کا رویہ اما عائشہ سے بدل گیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا میرے نبی میں بشاشت نہیں تو مجھے بڑا غم ہوا کہ مجھے پہلے والی محبت نظر نہیں آ رہی تو میں نے کہا میں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہوں میں پوچھتی ہوں قصہ کیا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ اور میں بیمار بھی ہو گئی بیمار تھے تو میرے نبی میرا حال ہی نہیں پوچھتے تھے گھر میں آتے اور خادمہ سے کہتے اس کا کیا حال ہے تو میرا اور سینہ کٹتا مجھ سے نہیں پوچھ رہے عائشہ کیا حال ہے تو میں نے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں میرے نبی نے کہا چلی جاؤ تو فرمانے لگی میرا اور دل کٹا کہ پہلے میں اجازت مانگتی تو کہتے تھے آج تو نہ جاؤ کل چلی جانا آج نہ جاؤ کل چلی جانا اللہ کے نبی کو اللہ نے گیارہ بیویاں دی دو زندگی میں انتقال کر گئی نو باقی تھی میرے نبی نے کہا یا اللہ میں سب میں برابری کرتا ہوں پر عائشہ سے میری محبت زیادہ ہے اس پر مجھے معاف فرما یہ وہ اماں ہے تو جب وہ کہا چلی جاؤ تو کہنے کہ مجھے بڑا غم ہوا کہ اجازت دے دی میں گھر آئی تو میرے ماں باپ کا رنگ بھی بدلا ہوا بات کوئی نہیں ہو رہی میں وہاں موجود اور باہر کیا آگ لگ چکی ہے انہیں خبر ہی نہیں ہے تقریباً مہینہ گزر گزرنے کو ہے فرمانے گی میں رات کو نکلی قضائے حاجت کے لیے کہ گھروں میں بیت الخلا نہیں ہوتے تھے عورتیں دو تین میل دور جاتی تھیں وہاں سے واپسی ہو رہی ہے میرے ساتھ ایک خاتون ہے حضرت مستہ کی ماں ان کا چادر میں پاؤں الجھا تو انہوں نے گرتے ہوئے کہا ستیہ ناس ہو مستاح کا تو انہوں نے کہا اما عائشہ نے کہ اپنے بیٹے کو بدوا دے رہی ہے اور وہ بدری آدمی ہے اس کو بدوا دے رہی ہے تو وہ کہنے لگی بیٹی تجھے خبر بھی ہے وہ کیا کہتا پھرتا ہے کہا کیا کہتا پھرتا ہے کہا وہ تیرے بارے میں اور صفوان کے بارے میں یہ یہ یہ یہ کہہ رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی چیخ نکلی ایک روایت میں آتا ہے ضرورت کے لیے جا رہی تھی اور ضرورت ہی بھول گئی اور واپس آ گئی اور ایک روایت میں آتا ہے فارے ہو کر آ رہی ہیں اور بھاگی اور آ کر اپنی ماں کو پکڑ لیا ابو بکر صدیق اوپر تھے بال اوپر بالخانے میں قرآن پڑھ رہے تھے یہ اندر آئیں اور اپنی ماں کو یوں پکڑ کے جھنجھوڑا کہ یہ میرے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا بیٹی سوکنوں کے ساتھ ہوتا ہی رہتا ہے صبر کر کہنے گی میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کو بھی یہ خبر ہو چکی ہے کہاں ان کو بھی ہو چکی ہے تو حضرت عائشہ چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کے گر گئی اوپر سے ابو بکر صدیق آئے کہنے کا کیا ہوا اس کو کس کا پتا چل گیا ہے تو حضرت ابو بکر بیٹھ کے رونے لگے اور فرمایا سبحان اللہ یہ کام تو ہم نے کبھی کفر میں نہ کیا آج اسلام کے بعد ہماری بیٹیوں پہ یہ تہمت لگائی جا رہی ہے میں قربان جاؤں صدیق کی صدق پر ہائے ہائے ایک مہینہ بیٹی پر تہمت کا بازار گرم ہے ایک دفعہ اللہ کے نبی سے جا کرنے کا یا رسول اللہ یہ لوگ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ ان کی زبانیں بند فرمائیں اوپر سے قرآن نہیں آ رہا یہ بتانے کے لیے کہ زبان کتنی بڑی آگ لگاتی ہے نیک لوگوں کو شیطانی سی میں پھنسائے گا تبلیغ والے مدرسوں والے خانقاہوں والے یہ تصنیف و تعلیم والے انہیں شیطان اسی میں پھنسائے گا انہیں تھوڑا ہی آ کر شراب و زنا کی دعوت دے گا یہ حکمت تھی کہ میرا رب اس بات کی بتانا چاہتا تھا کتنی بڑی آگ ہے اما کی روٹی بھی ختم پانی بھی ختم تو روئے جا رہی ہیں نہ سو رہی ہیں نہ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں ایک دن گزرا دوسرا دن گزرا تیسرا دن گزرا اور لگتا تھا آج یہ مر جائیں گی اور رو رو کے ختم ہو جائیں گی آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا جو آپ کی باندھی ہیں کہ بریرہ میں کون ہوں یہ کیا قصہ ہے کہ یا رسول اللہ سب بکواس ہے آپ کی بیوی ایسی ہو سکتی ہے آپ نے اسامہ سے پوچھا تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ نکاح آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ نے پیش کیا تھا کہ اللہ نے پیش کیا تھا کہ پھر اللہ آپ کے لیے ایسی چیز پیش کرے گا اللہ آپ کو ایسی چیز پیش کرے گا پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اتنا دکھ دیکھا عبداللہ بن ابئی سے میں قربان جاؤں میرے نبی نے کبھی کسی کا نام لے کر ممبر سے کسی کو رسوا نہیں کیا ممبر پہ کھڑے ہو کر نام لے کر رسوا کرنا میرے نبی نے کبھی نہیں کیا کبھی نہیں کیا کبھی نہیں کیا نہ خلوت میں نہ جلوت میں ہمیشہ چھپایا ہے اے میں تمہیں کیا بتاؤں یہ مائز سامنے آتا ہے یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے مجھے پاک کرو میرے نبی نے یوں منہ پھیرا کوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا وہ ادھر سے یہاں آیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے آپ یوں ہو گئے چلا جا کوئی نہیں کیا کوئی نہیں کیا وہ یہاں آ گیا یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے آپ ادھر ہو گئے تو چلا جا کوئی نہیں کیا یہ نبی کی ستاری ہے پھر وہ چوتھی دفعہ آیا میں نے کیا ہے میں قربان جاؤں ستار نبی کی ستاری پر میں اور آپ اس کی امت ہو کر لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں دوربینیں فٹ کر کے بیٹھے ہوئے کیا کرتا ہے کیا منہ دکھاؤ گے اللہ اس کے رسول کو اگر یہ عیب لے کے مر گئے شیطان صرف شرابی زانی کو تھوڑا ہی ڈبوئے گا وہ نیک لوگوں کو بھی پھنسائے گا بے خطا تیر ہے اس کا پھر میرے نبی نے دوسرا بہانہ او بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے کہ نہیں یا رسول اللہ پاگل نہیں ہے ایک آدمی کہہ دیتا پاگل تو آپ اسے اٹھا دیتے پھر آپ نے ایک اور راستہ اختیار کیا بھائی نشے میں تو نہیں ہے دیکھو دیکھو شراب تو نہیں پی انہوں نے منہ سونگا نہیں یا رسول اللہ شراب نہیں پی چھ دفعہ اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی کہ بچ جائے بچ جائے بچ جائے جو منہ سے اقرار کرنے والا مجرم ہے میرا نبی اس پہ چادر ڈال رہا ہے یہاں عزت داروں کی پگڑیاں لوگ اچھالتے ہیں کس سے گنا نہیں ہوتا کس سے خطا نہیں ہوتی یہ صحابی نہیں ہے ان سے خطا نہیں ہو رہی کتنی بڑی ہو رہی ہے معصوم ذات انبیاء کی پاک ذات انبیاء کی پھر جب ان پہ رجم ہو گیا ان کو جب دو پتھر پڑے تو وہ بھاگ نکلے تو پیچھے سے لوگوں نے پکڑا اور پھر پکڑ کے مارا تو پھر آ کر بتایا تو اللہ کے نبی پھر غمگین ہو گئے بھاگا تھا تو بھاگنے دیتے کیوں پکڑا تھا پھر جس نے آپ ان سے گناہ ہوا انہوں نے ابو بکر سے کہا ابو بکر مجھ سے یہ گنا ہوا ہے کہ توبہ کر چپ کر پھر آگ تھی ندامت کی پھر عمر عمر کے پاس مجھ سے یہ گنا ہوا ہے اب نے کہا توبہ کر چپ کر پھر اندر میں نہیں آگ ٹھنڈی ہوئی پھر آئے ثابت بن حزال ایک صحابی ہیں کا ثابت حزال ثابت حزال حزال مجھ سے یہ گناہ ہو گیا انہوں نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دے تو وہاں سے اٹھ کر بتایا جب حد لگ گئی تو میرے نبی نے کہا حضال ابو بکر چھپا رہا تھا جیسے عمر چھپا رہا تھا لو کاش تو بھی چھپا لیتا اتنا بڑا دکھ دیکھا میرے نبی نے کہ بیوی اہل خانہ پر سب سے بری تہمت لگی سنو سنو میرے نبی کا فرمان ہے پاک دامن نیک عورت پہ زنا کی تہمت لگانے والا سو سال کے سجدے بھی لے کر آئے گا تو اللہ دوزخ میں ڈال دے گا سم لو یہ تمہارے اندر ناگن بیٹھی ہوئی ہے یہ تمہارے اندر ناگن بیٹھی ہوئی ہے اور نیک لوگوں کو زیادہ ڈس رہی ہے تو اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھتے ہیں اور اوروں کے کیڑے نکالتے اور دیکھتے رہتے ہیں اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ تیری روئی میں چار سب سے پہلے ان کو چن میرا نبی ممبر پر آتا ہے اور کہتا ہے لوگوں کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے بہت پریشان کیا ہے نئی نام لیا عبداللہ کا کچھ لوگوں نے میرے گھر والوں کے بارے میں مجھے دکھ دیا ہے تو سات بن معاذ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ بتائیں وہ کون ہے ہم اس کی گردن اڑائیں گے میری قوم میں سے ہے اور اس میں سے تو میں ابھی گردن اڑاتا ہوں وہ خزرج میں سے ہے مجھے بتائیں میں اس سے ٹکر لیتا ہوں تو ادھر سات بن عبادہ کھڑے ہو گئے تو جھوٹ کہتا ہے یہ پتا ہے کہ یہ ہماری قوم کا ہے اس لیے اٹھ کے باتیں کرتا ہے پیچھے کھڑے ہو گئے ساتھ تو منافق کا ساتھ دیتا ہے مت ساتھ دے منافق کا